کر میں آزادی برپا آہنگے تو کسلا سے کر نگمائے آزادی برپا آہنگے تو خصلہ سل سے کر نگمائے آزادی برپا آہنگے تو خوسلا سل سے خود سارے سنجر چھوٹ گریں گے ہر ایک دستے کا دل سے کر نگمائے آزادی برپا آہنگے تو خوسلا سل سے ہم خون سے روشن کرنے اٹھے آزادی کی کندیل جہاں ہم خون سے روشن کرنے اٹھے آزادی کی کندیل جہاں ہے راہ کے پتھر امریکہ بھارت اور اسرائیل جہاں ہے راہ کے پتھر امریکہ بھارت اور اسرائیل جہاں ہم اس رستے کے راہی ہیں اللہ اکبر اس کے راہی ہے ہر منزل سنگے میل جہاں ہر منزل سنگے میل جہاں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہر گام سے ہر ایک منزل سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہر گام سے ہر ایک منزل سے آزادی برپا تو سلاسل سے ہاں اپنے پاکستان سے وادی کے الحاظ کا وعدہ ہے ہاں اپنے پاکستان سے وادی کے الحاظ کا وعدہ ہے آزاد آزادی پر مر مٹنے کا اب اپنا سخت ارادہ ہے آزادی پر مر مٹنے کا اب اپنا سخت ارادہ ہے ہم دیکھیں گے کس میں درد اکبر ہم دیکھیں گے کس میں دربے سہنے کی تاب زیادہ ہے سہنے کی تاب زیادہ ہے تم آئینے ٹکرائے چلو اب ہندی پتھر کی سل سے ہر نغمائے آزادی برپا ہاں گے تو پسلا سل سے ہر نغمائے آزادی برپا ہاں گے تو پسلا سل سے گنگا جمنا کی لہریں دشمن اور مخالف تیز ہوا گنگا جمنا کی لہریں دشمن اور مخالف تیز ہوا پتوار پتوار ہے اپنی شہادت اور آزادی ہے اپنی نیا پتوار ہے اپنی شہادت اور آزادی ہے اپنی نیا جب پار لگانے والا ہے جب پار لگانے والا خدا منجداروں سے ہم سب کا خدا کانوں کا ڈر ہم کو پہلے ساحل سے کریں آزادی برپا آہنگے تو کو سلاسل سے کر دھو میں آزادی برپا آہنگے تو کو سلاسل سے آزاد بہاروں میں بدلے گی آج خزا بربادی کی آزاد بہاروں میں بدلے گی آج خزا بربادی کی ہاں ہند کا قبرستان بنے گی دھرتی اپنی وادی کی ہاں ہند کا قبرستان بنے گی دھرتی اپنی بازی کی بھارت کی کے شوروں سے بھارت کی چتا کے شوروں سے پھوٹے گی کرن آزادی کی پھوٹے گی کرن آزادی کی اللہ کو یاد کرو تو صحیح ایک بار ذرا سچے دل سے کر لگ آزادی بربا آہنگے تو کھلا دل سے کر لگ آزادی بربا آہنگے تو سلا دل سے مت پوچھو شام علم میں بھی جشن بارات بپا کیوں ہے مت پوچھو شام علم میں بھی جشن بارات چہرہ ہے آج کپن اپنا مہندی کی جگہ تازہ ہے چہرہ ہے آج کپن اپنا مہندی کی جگہ تازہ کشمیر کی ان باراتوں میں کشمیر کی ان باراتوں میں ہر شخص انوکھا مجنو ہے ہر شخص انوکھا مجنو ہے اور آزادی کی لیلا ہم کو دیکھ رہی ہے محمل سے کر نگمائے آزادی آزادى بر باپا گيے تو سے كرنگ آزادی برفا بر باپا تو كو سلادل سے انصاف کی کچھ امید نہیں ہم کو ہندو بدذاتوں سے کچھ امید نہیں ہم کو ہندو بدلا سے کیوں امن کی باتیں کی جائیں اب لاتوں اور مناتوں سے کیوں امن کی باتیں کی جائیں اب لاتوں اور مناتوں سے بھارت وہ کا اللہ دوست ہے لاتوں کا آئے گا نباد جو باتوں سے آئے گا نباد جو باتوں سے ہم چھین کے لیں گے آزادی اب اہل کفر و باطل سے کر نغمہ آزادی بربا ہم گے تو تو صدا سن سے کر نغمہ آزادی بربا ہم گے تو تو صدا سن سے خود سارے خنجر چھوٹ گریں گے ہر ایک دستے کا دل سے کر نغمہ آزادی بربا ہم گے تو تو صدا سن سے کر نغمہ آزادی برابے تو دل